اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے انعام اس وقت گویا کے نوبل پرائز کی حیثیت رکھتے تھے ہمارے لیے تو کسی استاد نے اس وقت محنت کی تو اللہ نے آج کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی ان بچوں کو ان کے پیچھے محنت کرنے والے اساتذہ کے خاص طور پر ہم شکریہ کے مستحق ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کو تو کسی کتنوں کو تو وہ واٹ کی بات کہہ رہی تھی وہ بچی کا تو واٹ دینا ہی ابھی تو نہیں ہے وہ بچی تو واٹ دینے والی ہی نہیں ہے ابھی تو لیکن وہ ہمیں سمجھا رہی تھی ان کے پیچھے ان کے اساتذہ کی انتظامیہ کی محنتیں تھی اللہ ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے دوسری بات جو ہمارے مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی میرا شکریہ شکریہ تو آپ لوگوں کا انتظامیہ کا کہ موقع عطا فرمایا یہ بستی کا تو حق ہے میرا ننیحال اسی بستی سے ہے اس وقت مجھے ہمارے استاد مفتی عارف حسن عثمانی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات یاد رہی تھی استاد فرماتے تھے سبق کے اندر کہ کہا کہ قریب قریب کی پال اور وریاؤ اور اون اور وراچا کا بھی نام لیا تھا کہا کہ ایسی قریب قریب بستیوں میں جاتے ہیں تو کہا کہ وہاں پر وہ الاؤنسر کہتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ اتنی دور سے تشریف لائے اپنا وقت دیا کہا کہ ہم تو قریب سے ہی آئے ہیں تو میں تو اس سے بھی قریب سے آیا ہوں شکریہ آپ لوگوں کا کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی آپ لوگوں نے شرکت فرما کر ان استادوں کی اور انتظامیہ کی ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی اس کا بہترین بدلہ تو کیا ہے اللہ ہی عنایت فرمائے گا اور وہ بھی مرنے کے بعد ہی عطا فرمائے گا دنیا میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا خیر بہت چند مختصر وقت میں بہت چند کلمات کہنے ہیں میرے بھائیوں کیا ماحول چل رہا ہے کیا حالات چل رہے ہیں اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہے ہم سب اس سے اچھی طرح واقف ہیں ایمان کو کھینچنے والی محنتیں چل رہی ہے سب کا خلاصہ کہ مسلمان اپنے دین پر کیسے باقی نہ رہے کیسے مسلمان کا دین اس سے لے لیا جائے اس کے بعد مسلمان چاہے جیسا بھی رہے سب محنتوں کا یہ ہے خلاصہ ایسے ماحول میں ہماری رہنمائی ہمیں گائیڈ کون کرے گا تو ہمیں وہی قرآن دیکھنا پڑے گا کہ جس نے صحابہ کی رہنمائی فرمائی تھی قرآن کریم نے ایک جگہ عجیب ارشاد فرمایا ولا تہین ولا تحزن ان گن تم مومن مومنوں کو ایک دم کھلم کھلا صاف اعلان سے کہہ دیا ولا تہین ولا تحزن غم مت کرو افسوس مت کرو اوپر تم رہو گے عزت پر تم رہو گے لیکن قرآن نے ایک شرط لگائی جو آج ہم میں سے دور ہوتی جا رہی ہے قرآن نے یوں کہا ان کن تم مومنین اگر تم پکے مومن بن کر رہے ایمان پر جمے رہے تو سر بلند تم رہو گے اب دیکھیں میرے بھائی اسی میں کمی آ رہی ہے تن اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے تو ضرورت ہے کہ اس ایمان سوز ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اپنے ایمان پر جمے اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے جو لوز ہو چکا ہے کنیکشن وہ کنیکشن جو لوز ہو چکا ہے اس کو کبھی کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ میں جس کی طرف آج کی مجلس میں مجھے آپ کو چند باتیں پیش کرنی ہے سب سے بڑا وقت کا یہ تقاضا ہے جیسے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں ہم اپنی اولادوں کی اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی فکر کریں یہ سب سے بڑا ابھی تقاضا ہے ہمارے سامنے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اب دن بدن ماحول کیسا ہوتا جا رہا ہے اب ہمارے اولاد اور ہماری آنے والی نسلیں اس دین پر اور اس ایمان پر کیسے باقی رہے وہ ہمارے لیے سب سے اہم اور سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری کہ ہماری اولاد ہمارے بعد دین پر قائم رہے اگر ہماری اولاد ہمارے بعد ایمان پر قائم نہ رہی اور جیسے وہ ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ اگر قیامت میں وہ جہنم میں جا رہا ہوگا اور باپ جنت میں جا رہا ہوگا باپ کا دل کیسے گوارا کرے گا ذرا سوچنے کی بات ہے ماں کا دل کیسے گوارا کرے گا کہ میں جنت میں جاؤں اور میری بیٹی اللہ نہ کرے جہنم میں جائے ماں کیسے برداشت کرے گی ذرا سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں تو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی اور آنے والے نسلوں کی ایمان کی فکر کریں جس کے لیے ہم ان کو دین کی تعلیم دے تو بچہ بہت اہم بات کہہ کر گیا معصوم سا بچہ مختصر وقت میں مجھے آپ نے اسی کو تھوڑا پھیلانا ہے عجیب بات کہی اس نے کہ میرے بھائیوں کہ ہم ان کو دین کی تعلیم سے دور نہ رکھے اگر ایمان کی حفاظت کرنی ہے اپنی اولاد کی اور آنے والی نسلوں کی تو ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور بضرور دے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر ہم نے دین کی تعلیم بچوں کو دی ہمارا بچہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جائے گا ہوا چاہے ایمان کے موافق کی ہوگی مخالف کی ہوگی ماحول چاہے کتنا بگڑا ہوگا لیکن ہمارا بچہ اگر ہم نے اس کو دینداری سکھلائی ہے ہمارا بچہ الل اعلان کہے گا میں مسلمان ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں میں اپنی جان کا سودا کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتا یہ کب ہوگا جب اپنے بچوں کو ہم نے دین سکھلایا ایمان کی ان کی پختگی کی فکر کی تو ہی یہ بات ہو سکتی ہے میرے بھائیوں دنیا میں سب سے اللہ سے قریب انبیاء ہوتے ہیں اللہ کے سب سے قریب جو بندے ہیں وہ انبیاء ہے اللہ کے سب سے قریب بندے ہیں وہ میں آپ کو قرآن کریم سے چند مثالیں دوں چند ایگزامپل دوں کہ انبیاء جو اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں وہ بھی اپنی اولادوں کی کیسی فکر کر رہے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے یوں فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کا واقعہ پیش آیا لمبا واقعہ ہے اخیر میں یوں کہا یا بنیا ارکب معنا ولا تکم مال کافرین اے بیٹے چل کشتی میں آ جا ہمارے ساتھ ہو جا آج جو ہمارے اندر کشتی میں آئے گا وہی بچنے والا ہے کافروں کے ساتھ مت ہونا خیر واقعہ بہت طویل ہے دیکھو نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر ساڑھے نو سو سال جنہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے وہ اپنی بچے کی فکر کر رہے ہیں کہ اور بچے کو اکیلے سمجھا رہے ہیں ایک آدمی کو کہ بیٹے ہمارے ساتھ آ جا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے خلیل یعنی عربی زبان کا لفظ ہے خلیل اصل میں کہتے ہیں گجراتی میں اگر ترجمہ کرنا جگری دوست ساتھ میں ہمیشہ سنڈے کو کہ بھائی پارٹی میں جانا ہے سورت گھومنے جانا ہے ساتھ میں وہ کھیلنے جانا ہے ساتھ میں وہ ایسا جگری دوست یعنی دو بھائی ایسا لگ رہا ہے اس کو کہتے جی خلیل تو کہا کہ اللہ کے خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم نے ان کی دعا نقل کی قرآن کریم نے فرمایا رب جعلنی ہاغل بلد آمینا وجنونی و بنی الاسنام پہلی دعا الگ ہے اس دعا کا آخری جملہ ہے وجنوبنی و بنی یا کون دعا کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام جن کی نسل میں آگے چل کر محمد رسول اللہ وسلم آ رہے ہیں وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ و مجھے اور میری اولادوں کو بوتوں کی عبادت سے بچا لینا مجھے اور میری اولاد کو بوتوں کی عبادت سے اللہ تو بچا لینا کون دعا کر رہا ہے خلیل اللہ اللہ کا خلیل سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں تفسیر کتب میں اس پر ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نقل کیا کہ کہ میں البلا ہی نہ یقول حاضر دعا ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر جب اپنی اولاد کے بارے میں دعا کر رہا ہے ایمان کے بارے میں اور بوتوں بوتوں سے کی عبادت سے بچنے سے تو پھر ہم میں سے کون بچ سکتا ہے کون مطمئن ہو کر بیٹھ سکتا ہے کہ ہماری اولادوں کا کیا ہوگا قرآن کریم نے دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا نقل فرمائی ربی جاننی مقیمت صلاح ومن وہ ضروری اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا ومن ضروریت اور میری ضروریت کو اتنے بڑے پیغمبر خلیل ہے اللہ کے اور وہ اللہ سے اپنی اولاد کے بارے میں دعا کر رہے ہیں سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں اسی طرح اللہ کے جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں وہ بھی اللہ سے اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے بارے میں مانگتے ہیں حکیم لکمان مشہور قول کے مطابق وہ نبی نہیں ہے اللہ کے نیک بندے ہیں قرآن کریم نے ان کی دعا ان کے بارے میں ذکر فرمایا انہوں نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی یا لا تشرک باللہ ان نشر کا بیٹے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے سب سے بڑا گنا ہے دیکھو اتنے بڑے آدمی اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہیں اپنے اولاد کی فکر کر رہے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی دعا کا قرآن نے ذکر فرمایا بہت جامع دعا ہے قرآن نے ذکر فرمایا ربنا جینا وزر ریا دینا پُرت آئین للمتقین اماما اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں بہت جامع دعا ہے جن لوگوں کی اولاد نافرمان فرمان ہے جن کی بیوی نافرمان فرمان ہے جن کے شوہر نافرمان فرمان ہے ان کے لیے بہت مجرب دعا بتلائی ہے کہ اللہ ہماری بیویوں کو ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوگی مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنی اولادوں کو دیندار دیکھ کر باپ کی آنکھیں ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا دیندار ہے متقی ہے نماز کا پابند ہے ذکر کا پابند ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تب جا کر باپ کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی ورنہ آج کہا لی ہے گزشتہ سنڈے کو اتوار کو شیخ حنیف صاحب کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے ایک جلسے میں یوں فرمایا کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک جنازہ پڑھا کر آیا ہوں چند دن پہلے باپ کا جنازہ تھا بیٹوں کو جنازے کی نماز پڑھتے ہی نہیں آتا تھا باپ کا جنازہ تھا بیٹے کھڑے رہے جنازہ کی نماز پڑھتے ہی ان کو نہیں آتا تھا اب وہ تو اس بیٹوں سے آپ کیا امید رکھو گے تو میرے بھائیو میں نے آپ کو قرآن کریم سے چند ایگزامپل دیے بہت سارے باتیں باقی چند ایگزامپل دیے کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور اللہ کے انبیاء اپنی اولادوں کی ایمان کی کتنی فکر کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد کا کیا ہوگا ان کے ایمان کا کیا ہوگا ایسے ہی ایک بہت بڑے عظیم پیغمبر کی ایک واقعہ کا میں نے آپ کے سامنے خطبے میں ایک آیت پڑھی جو جن کے آخری وقت کے وسیعت کا ذکر ہے اس آیت پاک میں دیکھو انسان جب مرتا ہے مرتے وقت بہت اہم بات کہہ کر جاتا ہے ایک بات طے ہے ہے کہ نہیں انسان کی جب بھی موت آنے کا اس کو پتا چل جاتا ہے سکرات وغیرہ کے ذریعے تو اس وقت بہت اہم بات کو ہوتی ہے وہ کہہ جاتا ہے وسیعت جس کو کہتے ہیں وسیعت بہت خاص بات کی ہوتی ہے کیونکہ موقع نہیں ہوتا ہے لمبی بات کرنے کا تو وسیعت بہت دیکھو ایک باپ ہے اپنے بیٹوں کو نصیحت وسیعت کرتا ہے کہ بیٹے یہ کرنا ایک تاجر ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کے دیکھو یہ ویپار یہ بزنس میں نے بہت محنت سے کمایا ہے بیٹے تم اس کو اچھی طرح آگے بڑھانا اس کو پھیلانا ایک تاجر اس کی نصیحت کر کے جا رہا ہے ایک وسیعت کر کے جا رہا ہے ایک یعنی مالدار ہے کہ بیٹو میں نے مال جو کمایا ہے بہت محنتوں سے کمایا ہے میرے بعد تم مال کو اڑا مت دینا بہت حفاظت سے رکھنا اس کو بڑھانے کی فکر کرنا باپ مالدار جاتا ہے اس کی وسیعت کرتے جاتا ہے اللہ کے نیک بندے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر دنیا میں رہتے ہوئے جس چیز کو سب سے بڑی دولت سمجھتے ہیں اسی کے پیچھے محنت کرتے ہیں اسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور دنیا سے جاتے جاتے اپنی اولاد کو اسی کی وسیعت کر کے جاتے ہیں تو ایک بہت بڑے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی موت کا منظر قرآن نے اس آیت پاک میں کھینچا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امکن تم شہدایدر یاقوب الموت کیا تم حاضر تھے قرآن کے پڑھنے والوں کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے ایک طریقہ ہے بات یعنی پڑھنے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے ہم بھی ہوتا ہے کہ نہیں پتا ہے آج شام میں کیا ہوا آج سورج سے آ رہا تھا وراسا روڈ پر کیا ہوا پتا ہے یعنی سامنے والے پر کیا ہوا سامنے والا ایک دم توجہ سے سنے گا کیا ہوا تو قرآن بھی کہتا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا اب ذرا سمجھو یعقوب علیہ السلام کون ہے حدیث سے میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا من اکرم الناس نصب کے اعتبار سے سب سے اچھا کون آدمی کہا کہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم یوسف علیہ السلام بھی نبی ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی ان کے والد اسحاق علیہ السلام نبی اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی چار پشتوں میں نبوت چل رہی ہے ذرا سوچو وہ گھرانا کیسا ہوگا نہیں کہتے فلاں بزرگ کی اولاد ہے یہ تو فلاں بزرگ کے پوتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو نبی ہے اور نبی کی اولاد کی اولاد اور چار چار پوشتوں میں نبوت ہے وہ گھرانہ کیسا ہوگا ذرا سوچنے کی بات ہے یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو وہ گھرانہ کیسا جس میں چار پوستوں سے چار نصب سے سلسلے میں نبوت چل رہی ہے وہ نصب کتنا اعلیٰ ہوگا اس سے بہتر گھرانہ کس کا ہو سکتا ہے تو ایک طرف یعقوب علیہ السلام کی فیملی کا یہ حال اب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا یعقوب علیہ السلام جن کو وسیعت کر رہے ہیں وہ کون ہوں گے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی جو نبی نہیں تھے لیکن ولی ضرور تھے میں وہ ولی ولایت پر پہنچے ہوئے تھے تو یوسف علیہ السلام نبی اور ان کے بھائی ولی جو وسیعت کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام وہ خود نبی نبی وسیعت کر رہے ہیں نبی کو اور ولی کو وسیعت کر رہے ہیں اب ذرا سمجھو اور اتنا بڑا گھرانہ ہے میں نے آپ کو پورا منظر کھینچ کر بتایا اتنا بڑا گھرانا اتنے چار پوسٹوں سے نبوت چل رہی مرنے والے وسیعت یعنی کرنے والے خود نبی جن کو وسیعت کی جا رہی وہ نبی بن رہے ہیں یا وہ ولی ضرور ہے تو کس کی وسیعت کر رہے ہیں جاتے جاتے قرآن کریم نے منظر کھینچا ام گن تم شہدا شوہدا یاقوب ممبادی اے میری اولاد تم مجھے بتاؤ تم میرے بات کس کی عبادت کرو گے میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے یعقوب علیہ السلام خود اتنے بڑے پیغمبر سامنے یوسف علیہ السلام ہے اور ان کے بھائی ہے پھر بھی ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے یہ ہے میں یار ایمان کو جانچنے کا ایمان کی ایگزام لینے کا ایک یعنی کیا موقع ہے ذرا سوچو اپنے دلوں میں ہم ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد کے بارے میں بات سوچی کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا میرے جانے کے بعد میری اولاد کے ایمان کا کیا ہوگا وہ دن پر کیسے قائم رہے گی کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے اتنے بڑے پیغمبر اتنا بڑا گھرانا خود نبی اولاد نبی ولی اور ان کو یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ماں کا بدون دی تم میرے بات کس کی عبادت کرو گے یہ ہے سوال اصل اپنی اولاد کے بارے میں سوچنے کا میرے بھائیوں یہ مدرسے یہ مکاتب یہ کس کے لیے یہ اسی لیے ہے کہ ہماری اولاد کا ہمارے بات کیا ہوگا تو اتنے بڑے پیغمبر پوچھ رہے ماں بدون ممبادی اولاد تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی یوسف علیہ السلام موجود تھے خود نبی بن رہے تھے اور ساتھ میں ولی تھے فوراً جواب دیا نبود اللہ کا ابراہیم و اسماعیل واحدہ کہ ہم آپ کے آبا و اجداد کے رب اللہ ہی کی اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں گے آپ مطمئن رہیے یعقوب علیہ السلام کو تب جا کر اطمینان ہوا ہوگا کہ میری اولاد وہی بات کہہ رہی ہے جو میں چاہ رہا تھا ذرا سمجھنے کی بات ہے یہاں یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی بات آئی مہائی میں ایک کتاب ہے پوری کتاب کی تفسیر ہے قرآن کریم کی عجیب بات یہ ہے کہ تفسیر جو لکھی اس میں ایک بھی نقطے والا لفظ نہیں لائے پوری تفسیر میں نقطے کا لفظ ہی نہیں ہے ایک لائن لکھ کر بتاؤ بغیر نقطے کے ہم نہیں لکھ سکتے پوری تفسیر لکھی بغیر اس کا نام ہی تفسیر بے نقط ہو گیا یہ جو ماہیم ہے نا بمبئی میں وہ علامہ مہائمی وہی ہے جنہوں نے تفسیر لکھی ہے انہوں نے عجیب بات لکھی اسرائیلی روایت کے حوالے سے یوں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے بچے تھے قرآن کریم میں سورہ یوسف پوری مکمل ہے اور جس کو سورہ یوسف کو قرآن نے آسن القصص کہا کہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے سب سے بہترین واقعہ ہے آسن القصص اسی واقعے کو کہا ہے وہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے بہت طویل واقعہ ہے بہت لمبا وقت بھی ہو گیا ہے اس کا لمبا اس کا خلاصہ کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے بھائیوں کی سازش کی بنا پر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنے روئے اتنے روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی نابینا ہو گئے بلائنڈ ہو گئے اتنے روئے خیر لمبا زمانہ گزرا اخیر میں واپس یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اللہ کا ایک دستور تھا اللہ کی ایک عادت تھی اور لمبا زمانہ گزرا جب مقرر تھا دونوں کی ملاقات ہوئی بیٹے یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا میں آپ کا بیٹا آپ کا لگتے جگر سب کچھ صحیح لیکن میں بھی تو دنیا کی ایک چیز ہوں انما اموالکم فتنہ میں تو دنیا کی ایک چیز ہوں آپ اتنے بڑے پیغمبر اور میری جدائی پر اتنے روئے کہ آپ کی روشنی چلی گئی آپ کی محسوس نہیں ہو رہا ہے آپ اتنا روئے بیٹے کے جانے پر یعقوب علیہ السلام کا جواب دل پر لکھنے کے لائق ہے اتنے بڑے پیغمبر ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے تیری جدائی پر میں نہیں رویا تھا بلکہ مجھے رونا اور افسوس اور غم اس بات کا تھا کہ تو چھوٹا تھا اور تم اس سے جدا ہو گیا تھا مجھے تیرے ایمان کی فکر تھی کہ کہیں کوئی تیرا ایمان نہ چھین لے اس کے لیے میں اتنا رویا اور اتنا غم کر رہا تھا کہ میرے بیٹا چھوٹا ہے کہیں کوئی اس کا ایمان نہ چھین لے اتنے بڑے آدمی اور اپنے اولاد کی ایمان کی اتنی فکر کر رہے ہیں چند مثالیں میں نے آپ کو دی میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کے ایمان کی کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے علی میاں رحمت اللہ علیہ جن کو دیکھے ہوئے بہت سارے میں موجود ہیں علی میاں یوں فرماتے ہیں اگر مجھے یوں کہا جائے کہ ایک بینر ہے امت کو پوری اسلام امت مسلمہ کو ایک پیغام ایک میسج دینا ہے اور تمہیں ایک سینٹنس لکھنے کی جگہ باقی ہے ابھی ایک لکیر میں ایک جملے میں امت کو آپ کیا پیغام دینا چاہو گے علی میاں فرماتے ہیں کہ میں فوراً یہی بات لکھ کر دوں گا ماں تا بدھ امبادی اے امت مسلمہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے ہمیں اپنے اولادوں کے ایمان کی فکر کرنے کی میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم تو ہماری زندگی کا ایک حصہ گزار چکے ہماری اولاد ابھی چھوٹی ہے ہمارے بات ہماری اولادوں کا کیا ہوگا یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ان کو یہ جو مکتب ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہماری اولاد دین پر قائم رہ سکے حضرت شیخ رام دامت برکاتم نے چند مسلسل چند جگہوں پر ابھی فرمایا کہ مدرسے کی تعلیم فرض کفایا ہے لیکن مکتب کی تعلیم فرض عین ہے مکتب کی تعلیم فرض عین ہے آگے چلیے اللہ کے نبی سسم دنیا میں تشریف لاتے کیسا زمانہ کیسا ماحول اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہے ابھی کہ صرف اتنا کافی کہ لڑکی کے پیدائش کو لڑکی کو زندہ زمین میں درگور کر دینے والی کون سود ان کی گٹیوں میں پڑا ہوا شراب کے ایک دم آدھی جس کے پاس جتنی پرانی شراب وہ اتنا اچھا سمجھا جانے والا ایسا ماحول جس میں اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لا رہے اس زمانے میں اتنی سب برائیاں تھی لیکن اس زمانے کو ہم کیا کہتے ہیں جب حضور دنیا میں آئے اس زمانے کا نام کیا ہے زمانہ ہے جاہلیت اور اسی نام سے قرآن کریم میں چار موقع پر اس زمانے کو یاد کیا گیا زمانہ ہے جاہلیت عجیب بات ہے مفسرین نے فرمایا کہ عجیب بات ہے اس زمانے میں سود ویاج ایک دم عام تھا بیاج کا زمانہ کہہ دیتے لڑکیوں کو درگوڑ کرنا زندہ دفن کرنا عام تھا اس کا زمانہ کہتے شراب کا زمانہ کہہ دیتے لیکن قرآن کی اصطلاح تو دیکھیے قرآن کا کوئی لفظ اتفاقی نہیں ایک ایک لفظ کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے یہ لفظ یہاں کیوں لائے گئے اور مفسر اس پر کلام کرتے ہیں ہر ایک ایک لفظ قرآن کا کوئی لفظ ایسا نہیں موقع نہیں ہے کہ میں قرآن کی بلاغت پر آپ کو کچھ کہوں قرآن کا ایک ایک لفظ یہاں کیوں لایا گیا اس کے پیچھے اللہ کی کوئی منشا ہے ایک مثال دو سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں برسوں سے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں میرے بھائی ہو لیکن میں ایسا مسلمان کہ آج کے اخبار کی ہیڈ لائنز کیا تھی مجھے یاد واٹس ایپ پر ابھی وائرل نیوز کیا ہے مجھے یاد یو ٹیوب پر ابھی کون سا ویڈیو زیادہ ہٹ ہے مجھے یاد میں ایسا مسلمان برسوں سے ہر رکعت میں ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں لیکن سورہ فاتحہ میں میرا اللہ مجھے کہہ کیا رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہے برسوں کے نمازی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے والے لیکن سورہ فاتحہ کا معنی ہی ہمیں معلوم نہیں ہے ہم ایسے مسلمان ہیں میرے بھائیوں اور ہم امید لگائے بیٹھے کہ صحابہ کی بدر کی مدد جو آئی تھی وہ ہمارے ساتھ ابھی آ جائے کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی ابھی تو ہمیں سورہ فاتحہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے خیر سورہ فاتحہ کا خلاصہ اس میں ایک آیت ہے مالکی یا امید دیکھ دیکھو لفظ مالک کو استعمال کیا گیا کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے اور کوئی لفظ نہیں اللہ حاکم ہے فیصل ہے کوئی بھی لفظ اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن اللہ نے یہاں لفظ استعمال فرمایا مالک اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے عجیب بات فرمائی دیکھو ہم ہماری مثال سے ہمارے ملک کی جو بندھارن ہے لو اس کے حساب سے بہت سمجھنا آسان ہے کہ بھائی ایک آدمی کو کوئی گناہ کیا اس نے اس گناہ کی سیشن کورٹ میں پہلے سزا دی اس کو اب وہ اپیل کرے گا ہائی کورٹ میں وہاں سے ریجیکٹ ہوا اپیل کرے گا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کا گناہ ایسا ہے کہ آپ کی سزا باقی رکھی جاتی ہے اب ہم جانتے نہیں جانتے ہو تو جان لے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک راستہ رہتا ہے کہ راشٹرپتی جو ہمارا صدر جمہوریہ اس کو دیا کی ارضی جس کو گزادی میں کہتے ہیں اپلیکیشن آف پیس دی جاتی ہے کہ بھائی میرا گناہ تو ایسا ہے کہ مجھے جو سزا دی وہ صحیح ہے لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری سزا معاف کی جائے دیکھو سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ جانتا ہو کہ بھائی آدمی بے قصور تھے اس کو پھنسایا گیا لیکن وہ تو قانون کا پابند ہے وہ جانتا ہے پھر بھی سامنے جو ایویڈنس آئے جو گواہ ہے قانون کے تحت اس کو فیصلہ کرنا ہے لیکن صدر جمہوریہ جو ہے راشٹرپتی جو ہے وہ کیا ہے قانون سے اوپر جا کر اگر کسی کو معاف کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ قانون ہے ہندوستان کا اب جرا سمجھو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے کہ بہت سارے بندے آئیں گے بہت سارے گناہ لے کر آئیں گے ان کے گناہ تو ایسے ہیں کہ ان کو جہنم میں سزا بھگتنے کے لیے بھیجنا پڑے لیکن اللہ فرمائے گا کہ میں اس دن کا مالک ہوں میں جس کو بھائی راشٹرپتی کیا ہے بندارن کے اعتبار سے ملک کا مالک ہے وہ جس کو معاف کر دے اس کو کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ کہتا ہے میں قیامت کے دن کا مالک ہوں میرا بندہ چاہے کتنے بھی گناہ لے کر آئے میں تو مالک ہوں میں اس کو معمولی معمولی کو اور معاف کر دوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں گا میں تو مالک ہوں میں جس کو چاہوں میں معمولی معمولی بہانوں پر معاف کر دوں گا یہ ہے اللہ کی قدرت دیکھو ایک لفظ لا کر مالک کا لفظ لا کر کتنی بڑی بات سمجھا دی خیر قرآن کریم کا کوئی لفظ اتفاقی نہیں ہر ہر لفظ کے لانے میں کوئی حکمت ہے قرآن کریم نے اس زمانے کے لیے جاہلیت کا لفظ کیوں استعمال فرمایا عجیب بات ہے مفسرین کہتے ہیں کہ ان اس زمانے میں سب برائیاں تھی لیکن سب برائیوں کی سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ جہالت تھی علم کا نہ ہونا جہالت یہ اتنی بڑی چیز ہے اتنی ام الامراض سب بیماریوں کی سب گناہوں کی وجہ یہ ہے کہ اس جہالت کی بنا پر وہ سب گناہ کرتے تھے تو جہالت اتنا خطرناک گناہ ہے جس کے لیے اس زمانے کو ہی نام دیا گیا زمانہ ہے جاہلیت عجیب بات قرآن نے مفسرین نے فرمائی زمانہ جاہلیت میں حضور آ رہے ہیں اور حضور پر سب سے پہلی جو وہی آ رہی ہے وہ کیا ہے ایک راہ پڑھو علم کی وہی سب سے پہلے نمبر پر چونکہ وہ زمانہ کیا ہے جاہلیت کا ہے جہالت کا مقابلہ علم کے ذریعے کرنا ہے بتلا دیا قرآن کے پڑھنے والوں کو کہ اگر ہمیں اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرنی ہے تو اقرا علم کے ذریعے ہی ہم کر سکتے ہیں ان کو قرآن اور شریعت کا علم دے کر ہی ایمان کے ان کی حفاظت کر سکتے ہیں تو میرے بھائیو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری اولاد کی کی ایمان فکر کرنے کی زمانے میں پہلے بھی تھی لیکن اس زمانے میں ضرورت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنے اولادوں کی ایمان کی فکر کریں ان کو دین کی تعلیم دے کہیں نوز بلّہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم دنیاوی تعلیم سے منع کر رہے ہیں یہ بچے نے بہترین بات کہی میں واقعی کہہ رہا ہوں اس نے جو اخیر میں تجزیہ پیش کیا سمری جو پیش کی کہ بھائی دین کی تعلیم دینے کے بعد ہم اپنے اولادوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ دنیا کی تعلیم دے ضروری ہے اس زمانے کے اندر اس سے کوئی انکار نہیں ہے دیکھو بڑی بڑی کالج چلانے والے عالم ملیں گے جامعہ اکل کو جا کر دیکھ لو وہاں کا حال کیا ہے M B B S college کا ابھی فرسٹ یعنی پہلا بیچ فارغ ہو کر آیا میرے ایک دوست ہے بمبئی کے اندر وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے عالم بنے کاسمی کاشمیر وہاں سے جا کر پھر علی گڑھ گئے وہاں سے جا کر ایم بی بی ایس کیا وہاں سے جا کر بنگلور گئے وہاں جا کر ایم ڈی کیا اور ابھی بمبئی میں اندر بڑی بڑی ہاسپٹلوں میں وہ کیا ہے کنسلٹنگ فزیشین ہے چلو تو دین کے تعلیم پہلے دے اس کے بعد دنیا کی تعلیم دے پہلے مسلمان پکا بنائے اس کے بعد ڈاکٹر بنائے لائر بنائے اس کی ضرورت ہے آج زمانے کے اندر تو پہلے دیندار بنانے کی فکر کر اگر اولاد دیندار ہوگی تو ان کے ایمان کی حفاظت ہوگی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ایمان بچانے کا قرآن کریم کی دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں یا یو آ آمن اے ایمان والو کو انفسکم و اہلی نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میں نے ابھی کہا کہ قرآن کا ایک لفظ بھی بغیر وجہ کے لایا نہیں گیا اب ہمیں نہیں سمجھ میں آتا یہ بات الگ ہے ایک ایک لفظ کے پیچھے قرآن نے کہا ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو کیا صحابہ میں کوئی واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ کسی نے اپنی اولاد کو آگ میں ڈالا تھا کیا یا صحابہ کے سامنے کوئی آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور صحابہ نے روکا نہ ہو ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تھا قرآن کو ایسا کہنے کی کیا ضرورت پڑی کیا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کیا ضرورت پیش آئی علی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اس کی وجہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو ان چیزوں سے بچاؤ جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے یہ ہے اصل کلام کہ ان چیزوں سے بچاؤ جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اور کیسے بچے گی کہا کہ اس کے لیے ان کو علم دینا ضروری ہے یہ مکتب یہ اسی لیے چلایا جا رہے ہیں کہ ان کے اندر وہ علم آئے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے علی میاں فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک ڈھلان والا راستہ ہو اوپر سے نیچے اترنے کا راستہ ہو اور سامنے کھائی ہو اور ہمارا بچے کے پاس سائیکل ہو اور سائیکل بھی ایسی ہو کہ بریک چلتی نہ ہو اس کی تو ڈھلان کا راستہ ہے سامنے کھائی ہے بچے کے پاس سائیکل ہے اور سائیکل میں بریک چلتی نہیں ہے اب کون سا باپ ایسا ہوگا ایسے راستے پر اپنی اولاد کو جانے دے گا کون سا باپ ایسا ہوگا کہ بھائی سامنے کھائی ہے اور پتا ہے کہ اس کی سائیکل بھی بریک فیل ہے اور ڈلان میں جانا ہے کون سا باپ ہوگا کہا کہ یہ جب بات سمجھے تو یہ سمجھو کہ سامنے جہنم کی کھائی تیار ہے اور ہماری اولاد دن بدن اسی کی طرف جا رہی ہے اگر ہم نے دین کی تعلیم کی بریک کے ذریعے ان کو روکا نہیں تو قیامت میں وہ ہمارے سامنے جہنم میں جا رہی ہوگی ہمارے دل پر کیا گزرے گی ابن کثیر رحمۃ اللہ نے پاک کی میں نقل کہ ہم کیسے روکیں گے کہا کہ الخیر اپنے اولاد کو آداب سکھلاؤ اور ان کو دین کی تعلیم دو اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے تو میرے بھائی ہو خلاصہ کلام کے اس زمانے کا موقع یعنی ماحول جو بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے اس ماحول کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ایمان پر خود جمنا ہوگا اور اپنی اولادوں کی آنے والی نسلوں کی ایمان کی فکر کرنی ہوگی ایک طے شدہ بات ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اپنی اولادوں کی ایمان کی فکر کرنا سب سے بڑا ہمارا فریضہ ہے اور اللہ کا احسان مانو کہ ایک فریضہ ہے اور اللہ نے ساتھ میں اس میں فضیلت بھی رکھ دی فرضیت تو دی ساتھ میں فضیلت بھی آ گئی حدیث پاک میں فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا خیر حکم من تعلم القرآن و علما تم میں سب سے بہتر سب سے بیسٹ وہ آدمی ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے سب سے بہتر وہ آدمی ہے بتاؤ قرآن اللہ کے نبی کی زبانی الفاظ نکلے ہوئے جامعہ میں علامہ سعودی نے روایت نقل فرمائی کہ اپنی اولادوں کو تین چیزیں ضرور ضرور اپنی اولادوں کو تین چیزیں سیکھ حب نبی کو اپنے نبی کی محبت سکھلاؤ سب سے پہلے دوسرے نمبر پر حقبہ اہل بیت ہی حضور کے گھر والوں کی محبت سکھلاؤ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ قرآن کی تلاوت سکھلاؤ قرآن کی تعلیم دو ان کو کہا آگے نقل فرمایا کہ جو انسان قرآن کا حمل ہے تو قرآن جو ہوگا حامل قرآن ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت میں انشاءاللہ انبیاء اور فری... یعنی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا تو اپنی اولادوں کو دین سکھلانا ایمان کی باتیں سکھلانا یہ اتنا ضروری ہے ہمارے لیے میرے بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام کی بات یاد آ گئی تفصیل راضی میں امام فخر الدین راضی نے لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے جا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے اس زمانے میں تیب کا ڈاکٹری کا بہت چرچا تھا ہر وقت کے نبی کو اس کے جیسا معجزہ دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا بہت چرچا تھا ان کو جو معجزہ دیا گیا وہ بھی ایسا معجزہ کس کو کہتے ہیں سامنے والے کو آجیز کر دے لاجواب کر دے اس کو کہتے ہیں معجزہ اب وہ ڈاکٹری میں تھے ماہر تھے وہ لوگ اس زمانے کے ایسا معجزہ دیا گیا کہ لاؤ بتاؤ مردے کو زندہ کر کے کوئی دکھائے ایسا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا دیکھا کہ قبر میں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اپنے کام کے لیے آگے بڑھ گئے واپسی میں دیکھا تو اسی قبر کے پاس سے گزر ہوا دیکھا کہ اس قبر والے پر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا عیسا علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ باری تعالیٰ کیا معاملہ ہوا جا رہا رہا تھا تھا تب عذاب ہو تھوڑے وقت میں واپس آ گیا عذاب ہٹا دیا گیا کیا معاملہ ہوا اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ عیسیٰ جب تم گئے یہ جو قبر والا آدمی تھا جس کو دفن کیا گیا وہ بہت گنہگار میرا بندہ تھا اس کو اس کے گناہ کی سزا دی جا رہی تھی کہا کہ اللہ یہ بات تو سمجھ میں آئی جب ابھی تھوڑے وقت میں واپس آ گیا میں تو اتنے تھوڑے سے وقت میں اس پر سے یعنی وہ سزا ہٹا دی گئی کیا وجہ ہوئی کہا کہ بات تو صحیح ہے تمہاری جب گیا تو گنا کی سزا بھگت رہے تھے لیکن جب تم آئے تو ہوا یہ کہ یہ جب مرا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی پریگنٹ تھی اس کے وفات کے بعد بچہ پیدا ہوا بچہ تھوڑا بڑا بڑا ہوا اور مکتب میں گیا اور پہلی مرتبہ استاد نے پہلے بچے کو کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے سے معصوم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں اس کا معصوم سا چھوٹا سا بچہ میرا نام لے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اس کے باپ کو میں قبر میں عذاب دوں میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے باپ پڑھ سے میں نے قبر کے عذاب کو ہٹا دیا معمولی جو ہماری نظر میں ہے نا یہ ہے میرے بھائیوں یہ ہے اس کی ذرا اہمیت کو ہم سمجھنے والے بنے یہ مکتب کیا ہے اور یہ دینی تعلیم کیا ہے یہ آج کا خلاصہ آج کا سبق یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم زمانے کا مقابلہ کرنا ہے پہلے ایمان پر خود جمے اگر باپ نماز نہیں پڑھتا ہوگا بیچے کو کس منہ سے باپ نماز کی تعلیم دے گا باپ خود نماز نہیں پڑھتا بیٹا کیسے نمازی بنے گا باپ کو دیکھ کر بیٹا تو بڑا ہو رہا ہے ماں خود نمازی نہیں ہے ادھر اذان ہو رہی ہے اور ماں کیا ہے گانے سننے میں ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہے تو وہ ماں اپنی اولاد کو اپنی بیٹی کو کیا تعلیم دے گی تو ضرور یہ کہ ہم خود پہلے دین پر جمے ایمان پر جمے اعمال پر جمے ہماری اولاد ہم سے خود بخود یہ باتیں سیکھ لے گی کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو ایک سبق یہ ہے کہ ہم خود ایمان پر جمے دین پر جمے دوسرا سبق یہ ہے کہ اپنی اولادوں کی آنے والی نسلوں کی دین کی فکر کرے اس کے لیے ہم ان کو دین کی تعلیم سے ہر چیز دور نہ رکھے دنیاوی تعلیم سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن پہلے دیندار بناؤ پکا مسلمان بناؤ اس کے بعد اس کو ڈاکٹر لوئر انجینئر جو چاہے بنانا ہو بناؤ کتنے ایسے کینسر کے ہارٹ کے اسپیشلسٹ لوگ ہیں کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر کہ جن کی تہجد آپریشن تھیٹر میں بھی نہیں چھوٹتی ہے ایسے بھی کتنے لوگ ہیں تو دیکھو ایسے کیا ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو ایسے بہت سارے مسلمانوں کے مسائل ایسے ہیں جس میں مسلمان ڈاکٹر کی ضرورت پیش آتی ہے اور کتنے ہیں ہمارے پاس ایم ڈی کتنے ہیں ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہمارے پاس تو میرے بھائی ڈاکٹر بناؤ لیکن ہم پہلے بچے کو مسلمان بنائے دیندار بنائے اس کے بعد اس کو ڈاکٹر لوئر انجینئر جو چاہے بنائے یہ ہے آج کا سبق میرے بھائیوں آج کا خلاصہ اور ساتھ ساتھ میں میرے بھائیوں دو بڑے بڑے اہم مرحلے ہمارے سامنے آنے والے ہیں پہلا تو ہمارا رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے سلف صالحین کا معمول یہ لکھا کتابوں میں کہ کانو یدعون اللہ شور این رمضان اللہ کے نیک بندے چھ رمضان کے چھ مہینے پہلے سے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ صحیح سالم رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچا دینا رمضان کے چھ مہینے پہلے سے دعا شروع دے دے اور آگے یوں فرمایا کہ رمضان جانے کے چھ مہینے کے بعد اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہوئی تو اسے قبول کر لے چھ مہینے گزرے کس میں رمضان تک پہنچنے کی دعا میں اور چھ مہینے گزرے کس میں رمضان کے امال کی قبولیت کی گویا کہ پورا سال رمضان ہی کے لیے گزرتا تھا کتنی اہمیت ہوگی ان کے سامنے رمضان کی ذرا سوچو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جان دیکھ کر دعا پڑھتے تھے اللہ مبارک فی رجب و شابن و بلگنا رمضان کتنی اہمیت ہوگی ان کے سامنے تو اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے ذرا اس میں اتنی بات ذرا سوچ لینا کہ گزشتہ دیکھو ابھی رجب چل رہا ہے گزشتہ رجب میں بہت سارے لوگ موٹا وراثا کے وراجی فریے میں موجود تھے حافظ قاسم صاحب مرحوم موجود تھے بہت سارے لوگ میں نام نہیں جانتا بہت سارے لوگ محلے میں گاؤں میں گھر میں موجود تھے اس رجب میں رم شابان میں رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے پتا نہیں آئندہ رجب میں آئندہ شابان میں آئندہ رمضان میں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا ہم میں سے کسی کو پتا نہیں ہے آج کے جلسے میں ہم شریک ہے آئندہ جب جلسہ ہوگا آئندہ سال اس میں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا کون بتا سکتا ہے میرے بھائیوں کہیں ہمارا نام جانے والوں میں نہیں ہو تو پھر اللہ کو ہم کیا پیش کریں گے کیا امال ہے ہمارے پاس تو یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے میرے بھائیوں ابھی سے اس کی تیاری شروع کریں ہم بھی تیاری تو شروع کر دیں لسٹ تو لکھنا بھی شروع ہو گیا ہوگا ہے کہ نہیں کہ بھائی فالودہ لانا ہے یہ لانا ہے حلیم کی تیاری کرنی ہے یہ بھی تیاری ہے اصل تیاری ہے نہیں میرے بھائیو یہ تو اللہ رمضان کے مہینے میں ہر مومن کے رزق میں برکت دے ہی دیتا ہے اصل تیاری کیا ہے اعمال کی تیاری شروع کرے نماز کی پابندی نہیں ہے ابھی سے شروع کر دے نماز کی پابندی چہرہ نبی کے چہرے کے جیسا نہیں ہے ابھی سے چہرے کو نبی سے چہرے جیسا بنائے قرآن کی تلاوت کے ہم عادی نہیں ہے قرآن کی تلاوت ابھی سے شروع کر دے امال کی پابندی ابھی سے شروع کر دے تاکہ رمضان کا جب مہینہ آئے وہاں تک ہم تیار ہو جائیں ہمارے اندر وہ امال کی اہمیت اور وہ پابندی آ جائے تو رمضان رمضان کی ابھی سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ ہمیں جب بھی رمضان کا موقع ہمارے پاس آئے ہم اچھی طرح امالوں کی پابندی کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارے ایک بات اور دوسرا جیسے بھائی رمضان قرآن کا مہینہ ہے بچے نے تقریر کی پہلے رمضان کی اہمیت رمضان قرآن کا مہینہ ہے لیکن میرے بھائی صرف رمضان قرآن کے لیے نہیں ہے یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے رمضان صرف قرآن رمضان کے لیے نہیں ہے پورے سال قرآن تو قرآن ہے ایک بزرگ کا عجیب جملہ ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یوں فرمایا کہ قرآن ختم کرنا مقصود نہیں ہے قرآن میں زندگی ختم کرنا مقصود ہے عجیب بات ہے ابھی ہمارے بچوں نے کہا نا ابھی مولانا نے رپورٹ میں کہ اٹھائیس کے کتنے بچوں نے ناظرہ ختم کیا تو یہ ختم ہو گیا اب کیا اب چھوڑ دو نہیں ایسا نہیں اب آگے پڑھنا ہے ان کو آگے بڑھاؤ ان کو حافظ بناؤ عالم بناؤ تو قرآن ختم کرنا مقصود نہیں ہے قرآن میں زندگی ختم کرنا مقصود ہے ہماری زندگی قرآن میں چلی جائے تو ابھی رمضان میں تو ابھی سے ہم قرآن کی تلاوت کی پابندی شروع کرے روزانہ ایک پارا جو بھی ہم سے ہو سکے اور میرے بھائی قرآن پڑھنا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری قرآن کو صحیح پڑھنا ہے یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے برسوں سے ہم بچپنے میں وہ پڑھا تھا کیسا ابھی یاد ہے نہیں ہے کیسا ہے برسوں کے ہم نماز پڑھ کسی کو سنائیں گے تب پتا چلے گا کہ ہو میری تو سورہ فاتحہ میں اتنی غلطی جا رہی ہے تو میں کتنے سالوں سے نماز پڑھتا ہوں میں نے نماز کا کیا تو میرے بھائیو قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے اور قرآن کو صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے اتنے علماء کرام یہاں ہے حفاظ کرام ہے کوئی وقت لے ان کا روزانہ پانچ منٹ دس منٹ میں میرا قرآن سنو جو صورت میں نماز میں پڑھتا ہوں کم از کم وہ تو میری صحیح کرا دو اس کی جو ابھی کہا نا کہ بھائی بڑی عمروں کی عورتوں کے لیے بہت خوشی ہوئی اس سے یہ ضروری ہے مرد تو کہیں پڑھ لیتے ہیں کبھی جماعت میں جا کر بھی عورتوں کا کیا عورتوں کے لیے تعلیم جو شروع کی بہت اہمیت والی ہے اور اس سے بڑے فائدے ہیں تو میرے بھائی قرآن پڑھنا بھی شروع کرے قرآن کو سیکھنا بھی شروع کرے اور ایک بات ہوئی دوسری بات کہ جیسے وہ بچی نے کہا کہ ابھی الیکشن کا موقع آ رہا ہے میرے بھائی بہت سنبھل کر قدم اٹھانے کی بھی ضرورت ہے ہمیں بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں میرے بھائیو واٹ کیا ہے کیسا ہے وہ تو بچی نے سب کچھ سمجھا دیا ابھی سے ہم کیا ہے بہت نازک گڑی سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہے بہت نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں ہم اپنے انفرادی اجتماعی طور پر اللہ کی طرف رجوع ہونا شروع کرے سورہ نوح کی تلاوت اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی اور روزانہ منزل چھوٹی سی ہے منزل حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے خاندان کی بہت مجرب کتاب ہے قرآن کی تھوڑی تھوڑی صورتوں کو لیا گیا منزل منزل تو ایسے ہر مسلمان کو روزانہ صبح میں اٹھ کر پڑھ ہی لینی چاہیے جنہا شیطان جادو سب بیماریوں سے اور سب طرح کے مکر و فریب سے اللہ اس سے بچا لیتا ہے قرآن کی آیتوں کی تاثیر ضرور ہے پڑھنا اس کے لیے نہیں ہے اللہ کا کلام میں پڑھنا اس لیے اللہ اس سے بچا لے گا تو منزل کی پابندی کرے اور میرے بھائیوں شاید آپ لوگ وہاں موجود ہو بخاری شریف کے ختم میں حضرت شیخ نے فرمایا تھا ایک کر بخاری شریف میں ایک دعا ہے پاک میں دعا ایک کر جس کا نام ہے پریشانی کے وقت کی دعا جن جن بزرگوں نے پریشانی میں مصیبت میں اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگی ہے اللہ نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا ہے بہت سارے بزرگوں نے تجربات لکھے ہیں دعا کرب ہم تو یعنی سوشل میڈیا کے یعنی بادشاہ کہلاتے ہیں ذرا موبائل گوگل میں سرچ کر لے دعا کرب انگلش میں عربی میں اردو میں سب زبانوں میں موجود ہے عربی میں حضور کے الفاظ ہے تو اس کو پڑھنے کا ایک نور الگ ہوگا دعا کرب ایک دعا ہے مختصر سے دو چار لکیر کی دعا ہے اس کو یاد کر لے اور روزانہ اس دعا کو ایسے بھی مانگتے رہے اور میں نے ابھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا دو دو دو دعا کا تذکرہ کیا آپ کے سامنے وہ بھی مولانا امام صاحب سے کسی حافظ سے لکھ لے آپ کو یاد نہیں رہتا اپنے پاس رکھے یہ دعا ہے قرآن کریم کی دعا ہے نبی کی دعا ہے اس کا ایک اثر رہے گا تو ایک بہت نازک مرحلہ آنے والا ہے ابھی سے خاص طور پر ہماری ماں بہنیں ہماری مستورات اس کی بہت پابندی کرے سورہ نو کی آیت کریمہ کی اور میرے بھائیوں یہ رمضان تو ہم سب کے لیے ماں بہنیں مستورات کے لیے کیا بھائیوں کے لیے ہماری مستورات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہاں فضائل اعمال میں فضائل رمضان میں لکھتے ہیں کہ میرے گھر کی مستورات کو دیکھتا ہوں کہ روزانہ گھر کے کام کاج کے ساتھ پندرہ بیس پارے روزانہ پڑھ لیتی ہے پندرہ بیس پارے روزانہ پڑھ لیتی ہے مرد بھی نہیں پڑھ سکتے پندرہ بیس پارے پڑھنے کے لیے آسان ہے میرے بھائی اگر جو دل پر لے لے سورت میں میں ایک آدمی کو جانتا ہوں برسوں سے ان کا معمول ہے کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے برسوں سے رمضان میں نہیں پورے تین سو پینسٹھ دن کے تین سو پینسٹھ ختم ایسے بھی لوگ ہیں اور بڑے انجینئر ہیں بڑے دنیا کے کام کاج کرتے اس کے ساتھ پڑھتے ہیں کیا مشکل ہے میرے بھائیوں کرنے والے کے لیے سب کچھ آسان ہے تو میرے بھائیو یہ رمضان کا مہینہ کہیں گفلتوں سے میں نہ گزر جائے جو ہر سال رمضان آیا کیا اور گیا کیا رمضان میں ہم ایسے ذرا اللہ والے بن گئے نماز سلط پڑھ لی نیت تو جائے عید کا چاند آئے گا ہمارا چاند مسجد سے غائب ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی دیکھو ذرا سمجھو شادی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر بیوی یوں کہے کہ پورے ہفتے میں ایک دن سنڈے کے دن تمہاری بات مانوں گی باقی کے دن تمہاری بات نہیں مانوں گی پورے مہینے میں ایک ہفتہ تمہاری بات مانوں گی باقی کے دن نہیں مان کون سا شوہر ایسی بیوی کو پسند کرے گا کوئی پسند کرے گا میرے پاس کون سا جوان ایسا ہے ہاں میں پسند کوئی نہیں کہ بھائی تو میری میری بیوی ہے تین سو پینسٹھ دن چوبیس گھنٹے تیرے مجھے بات ماننا پڑے گا ہے کہ نہیں تو میرے بھائی اب اللہ کے سامنے ہمارا معاملہ دیکھو اے اللہ پندرہ کی رات آئے گی تیری بات مانیں گے سولہ صابن سے واپس ویسے ہو جائیں گے رمضان کا چاند نظر آئے گا تیری بات مانیں گے عید کا چاند نظر آئے گا تیری بات چھوڑ دیں گے پھر وہ اللہ سے ہم جنت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں تو میرے بھائی زندگی کا کیا بھروسہ ہے چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے رمضان تک پہنچے کہ نہیں پہنچے پہلے تو یہ بات اور رمضان مل گئی تو آئندہ رمضان ملے نہ ملے دوسری بات ہے تو میرے بھائیو ارادہ کرے کہ اب تک کی زندگی جیسی بھی گزاری ہوگی آئندہ کی زندگی اے اللہ تیری مرضیات پر گزارنے کی ہم فکر کریں گے کوشش کریں گے محنت کریں گے سب نیت کرتے ہیں اور دوسری بات جو کہی اپنے اولادوں کو دین کے علم سے محروم نہ رکھے میرے بھائیوں دین کے دین کا علم ایسا نہیں ہے کہ ٹیوشنوں سے آ جائے گا آدھا گھنٹہ پندرہ بیس منٹ کسی کو بلا لیں گے فیس دے دیں گے اور وہ پڑھا لے گا قرآن ایسا بھی سستا نہیں ہے میرے بھائی قرآن تو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے مکتب میں بھیجنے کی فکر کرے پابندی سے بھیجے بہت خوشی ہوئی کہ جو لوگ جن لوگوں جن بچوں نے ایک بھی گیر حاضری نہیں کی ان کو بھی انعام سے نوازا گیا یہ ان کی حوصلہ حوصلہ افزائی ہے آئندہ وہ واپس اسی پر جمے رہیں گے دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی اللہ ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے آج کے جلسے کو بھی قبول فرمائے دینے والے انعام دینے والے والے محنت کرنے والے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے جس نے جس طرح بھی محنتیں کی ہے اللہ ان تمام کا محنت کرنا قبول فرما رہے اللہ ہماری نسلوں میں دین کو باقی رکھے اللہ کئی سنی بات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر الحمد للہ رب العالمین حاضرین سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں کیک کی تقسیم اپنی جگہ پر بھی ہوگی کوئی اٹھنے کی زحمت نہ اٹھائے انشاءاللہ شاء کیک کی تقسیم کے بعد دعا ہوگی دعا میں شریک ہو ہاں۔ موقع ہے قرآن کریم کی تکمیل کی کسی نے اور اللہ کے دین کی باتیں اس کے بعد کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے تو بیٹھنے کی فکر کرے دعا اس کے بعد دعا ہوگی اچھا۔ درست شریف پڑھ لو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا الہ العالمین یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری زندگی پچھلی گناہوں میں گزر چکی ہے اے اللہ آئندہ کی زندگی تیری اطاعت کے ساتھ تیرے نبی کی اطاعت کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ جب تک جلائے آبرو عزت اور ایمان کے ساتھ جلانا اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ عطا فرمانا اے اللہ اے اللہ ہم گنہ گار ہے کن ہاتھوں سے ہم تیرے سامنے دعا مانگے ان ہاتھوں سے نہ معلوم کتنے گناہ کیے ہوں گے کس زبان سے تیرا ذکر کرے زبان سے ہم نے نہ معلوم تیری نافرمانی کی کتنی باتیں کی ہوگی اے اللہ ہم تمام جان کر کر انجان پنے میں دین کے اجالوں میں رات کے اندھیریوں میں چھوٹے بڑے سگیرہ کبیرہ جو جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اے اللہ آج کی اس مجلس میں مبارک رات ہے بچے تیرے تیرے معصوم معصوم بندے قرآن کریم کو ختم کر رہے ہیں تیرے دین کی باتیں کہی ہے اے اللہ ایسے موقع پر ہم تجھ سے پکی توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری توبہ پر ہمیں استقامت عطا فرما مبارک مہینہ آ رہا ہے اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ جو مرحومین قبر میں جا چکے ہیں ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے گناہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم آج زمین کے اوپر ہیں ایک دن ہمیں زمین کے نیچے جانا ہے اس سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں ایمان کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما اپنی اولاد کی ایمان کی فکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ دنیا میں دین کا کام جہاں کہیں بھی ہو رہا ہو جس شکل میں ہو رہا ہو اگر تجھے پیارا ہے تو اللہ کام کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی مدد فرما نصرت فرما اور کام کرنے والوں کو قیامت تک قبول فرما ان کی نسلوں کو قبول فرما اے مدار اس کی مراکز کی خانقاہ ہوگی اے اللہ دین کے کاموں کی دین کے کام کرنے والوں کی سب کی حفاظت فرما اے اللہ آئندہ انتخاب کا مرحلہ آنے والا ہے اے اللہ منصف اور انصاف کرنے والا اور معتدل عدل کرنے والا اے اللہ ایسا حاکم ہمیں عطا فرما جو رعایا کی خیر کرنے والا خیر سوچنے والا ہو اپنی ریا کے ساتھ انصاف کا فیصلہ کرنے والا ہو ایسے حاکم ہمیں عطا فرما اے اللہ ظالم حاکموں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ آسانی کے ساتھ وہ مرحلہ گزار دینا اے اللہ مبارک مہینہ آ رہا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس مکتب میں پڑھنے والے پڑھانے والے انتظامیہ خدمت کرنے والے اس کو اچھائی کی نظر سے دیکھنے والے ہر ایک کی جائز مقاصدوں کو پورا فرما ہر ایک کو اپنی شائن شان بدلا تھا فرما اے اللہ معصوم معصوم تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی تک تیرے دین کی بات کہہ رہے تھے سن رہے تھے اے اللہ ان معصوموں کی زندگیوں کو قبول فرما اے اللہ موت تک ان کو دین کی خادم بنا اے اللہ ان کے نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ اے اللہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں کون کس پریشانی میں مبتلا ہے وہی جانتا ہے اے اللہ آپ تو سب کے دن کے بھید کو جانتے ہیں اللہ ہر ایک کی جائز مقاصدوں کو پورا فرما ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما ہر ایک کی روزی میں برکت عطا فرما ہر ایک کے دل میں جو جائز تمنا ہیں ان تمام تمناؤں کو پورا فرما اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا فرمایا لکھا جو ہم سے متوقع ہے ان تمام کی تمام جائز مقاصدوں کو پورا فرما ربنا تقبل منا ان السميع العليم وتب علينا یا مولانا ان انت التواب الرحیم سبحان ربی کا عما يصفون وسلام على السلیم الحمد اللہ رب العالمين اپنی جگہ پر بیٹھے رہے کوئی اٹھنے کی زحمت نہ کرے جس اور نوجوان ساتھیوں سے ایک مواد دبانا گزارش ہے کہ آخر میں کرسیاں اٹھا کر جائے ابھی ہر ایک اپنی جگہ پر بیٹھے رہے کوئی اٹھنے کی زحمت نہ کرے اس لیے کہ گزشتہ سال بہت سے لوگ ٹیکس سے محروم رہے www.attableague.com, the reviver of